حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنازے کی نماز پڑھی اس کے لیے ایک قیرات ثواب ہے اور جو حاضر رہا حتیٰ کہ میت کو دفن کیا جائے اس کے لیے ثواب کے دو قیرات ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے ثواب کا قیرات اس عہد سے بھی بڑا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر ایک